الحمد لله العليم القبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير والصلاة على النبي الذي دعانا بكتاب منير ودعانا بالإنزار والتبشير صلى الله عليه ما دامت الكواكب تصير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب الاحترام علماء اکرام اور قافل حق کے ہم مشن ساتھیوں آج کی اس پروقار تقریب میں میرا موضوع سخن غزوہ حدیبیہ یا اور اسباق کے عنوان سے معنون ہے مالک علم یزل سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق اعدادہ فرمائے سامعین مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دھرتی پر اللہ کے دین کی تنفیذ و اقامت کا کامل و مکمل طریقہ ہے جامع پروگرام ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو یا مدنی غار حرا کی چلہ کشی ہو یا غار سور میں پناہ کی تدبیر عید مکی کا نرمی اور پیار ہو یا عید مدنی کی الغار الغرض میرے محبوب کی ہر ادا میں ایک حکمت ہے ایک پیغام ہے اور ایک سبق ہے تو پھر آئیے آج ہم سیرت طیبہ کے ایک روشن اور نمایاں باب حدیبیہ کے معارف اور اسباق کا جائزہ لیتے ہیں سامعین مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کو چھ سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا بیت اللہ کے فراق سے ہر دل خون کے آنسو روتا تھا شب تاریخ تھی جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی اسی اسنا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سچے خواب کے ذریعے عمرہ اور مناسق عمرہ کی ادائیگی کی خوشخبری دی گئی یہ خواب سن کر صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے سفر کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں اسی اسنا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اسنا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سچے خواب کے ذریعے عمرہ اور مناسک عمرہ کی ادائیگی کی خوشخبری سی گئی یہ خواب سن کر صحابہ کے چہرے خوشی سے کل اٹھے سفر کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں بالآخر یکم زی قادہ پیر کے دن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب اہل مکہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے مدعی نبوت کو عمرہ سے روکنے کی ٹھانی چنانچہ خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے آ نکلا اور بلدہ نامی مقام پر پلاؤ ڈالا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے مرکزی راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستے اختیار کیا اور امت کو یہ سبق دے دیا کہ دشمن کی ہلچال پر سپہ سالار کی گہری نظر ہونی چاہیے پیغمبر کا سفر جاری تھا کہ سنیت المرا نامی مقام پر پیغمبر کی اوٹنی قصوہ بیٹھ گئی جو اٹھنے کا نام نہ لے رہی تھی جب پیغمبر نے حرمتوں کی پابندی کا عزم کیا تو وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی پھر پیغمبر نے حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اب مذاکرات کا ایک وسیع اور چلا چنانچہ اسی دوران مسلمانوں کے لشکر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے چودہ سو صحابہ سے موت پر بیت لی اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر ایک مسلمان کے خون کی قیمت کو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کے حق کا بدلہ لینے کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو اس بیت سے گفار بن حضرت شدید روح پڑا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے یہ صلح ایسی شرائط پر کی گئی جو مسلمانوں کو مزید پابندیوں کی طرف ڈھکیلنے کے مترادف تھی اس صلح کی سب سے بھاری شرطیاں رکھی گئی اللہ یاتی کا منا رجل و امکان علی دین کا اللہ ردت تو علینا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے اس صلح کے اندر تلواروں والے نبی کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی گئی کہ اگلے سال آپ جب عمرہ کے کے لیے آئے تو آپ کی تلواریں نیاموں میں ہونی چاہیے یہ ایسا معاہدہ تھا کہ جس سے مسلمان شدید بے چین ہو گئے اس طرح کے بعد سے بڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ کیا ہم اکبر نہیں ہیں کیا آپ برق نبی نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے دین کے بارے میں ذلت کیوں کر برداشت کرنی پڑ رہی ہے زبان نبوت نہایت تعمل سے گویا ہوئی عمر اسی میں پتہ ہے اسی میں خیر ہے اسی میں کامیابی ہے صحابہ نے ایسے سخت حالات میں عطی اللہ و رسولہ کا عملی نمونہ بن کر امت کو اطاعت امیر کا وہ نمائیہ سبق دیا جو قیامت کی صبح تک مشعل را رہے گا وہ جس کو ضرورت وہ کرے اس سے حاصل روشنی وہ جس کو ضرورت وہ کرے اس سے حاصل روشنی ہم نے تو دیئے جلا کے سرعام رکھ دیئے سامعین مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح کے ذریعے مکہ میں موجود مظلوم مسلمانوں کا تحفظ ہو گیا اور امت کو مسلمانوں کی فلا اور بہتری کے وقت صلح کی تعلیم دی گئی سمجھنے کی بات ہے کہ صلح ہمیشہ مساوات کی علامت ہوتی ہے اس صلح کے ذریعے وہ مسلمان جو کل تک معاشرے کا جزو معطل تھے جنہیں بے دین سمجھا جاتا تھا جو کمزور اور مغلوب تھے انہیں ایسی قوت اور شوکت ملی کہ اس صلح کے میں دو سال بعد مسلمانوں کا لشکر چودہ سو سے بڑھ کر دس ہزار تک جہاں پہنچا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر جرار کو لے کر فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے اور سن آٹھ ہجری میں جب بت پرستی کا سورج مکہ کے افق پر غروب ہو رہا تھا تو یہ بات روز روشن کی رائے تھی اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے سامعین مکرم اس وقت جبکہ ہر طرف خون مسلم کی ارزانی ہے ملت اسلامیہ لہو لہو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے بہتر رضوان کے منظر کو زندہ کریں اور صحابہ کی اطاعت سے سبق لے کر امیر المجاہدین مولانا مسعود اظہر اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر دیں اور دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیں نہ الجھنا ہو تم کبھی ہم حق پرستوں سے وہ الجھا جو کبھی ہم سے وہ ظالم حکمران بدلا آخر دعوانا الحمدللہ رب